دوران ہمارا وقفہ کافی زیادہ ہو گیا کچھ ہمارے ہاں یہاں ونٹر بریکس ہوتی ہیں کچھ معمولات میں کچھ تبدیلی بھی آ گئی کچھ مصروفیت تھوڑی اس طرح کی ہوئی اور بس وہ سلسلہ پھر کافی عرصے تک منقطع ہی رہ گیا تو انشاءاللہ اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا تھوڑا <clears throat> تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اسباق کو اب ہم لے کے چلتے ہیں جی میری طبیعت الحمدللہ ویسے تو ٹھیک رہی آج جب سبق پڑھنے کا وقت آیا تو طبیعت سے بڑی کچھ خراب گئی بیچ میں خراب سے ہی چلتی ہی رہی لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ بھئی یہ اس بندے نے مصروف کر لیا بہت زیادہ اپنے آپ کو تھوڑی سی طبیعت خراب کرتے ہیں تاکہ <laughs> سبق کے لیے ٹائم نکل آئے تو بہرحال اللہ سے اچھی دعا ہے اور بیماری بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے بلکہ آج صبح کے وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو کتنا مصروف کر لیتا ہے اور یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میرے بنا کام ہی نہیں ہوں گے اور اتنی زیادہ ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اتنا مصروف ہو جاتا ہے لیکن جو ہی تھوڑی سی بیماری کا ایک جھٹکا لگتا ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت دکھلا دیتے ہیں کہ جس کاموں کو اور جس دنیا کو جو ہے تم نے یہ سمجھا کہ میری بنا ہوگی نہیں وہ تو سب ایسے ہی چلتے رہیں گے لیکن اس کی اپنی ذات جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی قابل ذکر ذات نہیں ہوتی کہ جس کو وہ اتنا اہم اپنے لیے تصور کر لیتا ہے <clears throat> تو اس لیے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہی ہے اور اصل مقصود یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ ہر اعتبار سے اور ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے اور جتنے بھی امور صادر ہو رہے ہیں ان سب امور کو اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کی تفویض کر دے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے نہ میرا کوئی اس میں کمال ہے نہ میری کوئی اس میں بہت زیادہ کوئی عمل دخل ہے بس اللہ نے چونکہ یہ کرنا تھا ذریعہ مجھے بنا دیا تو کمال اللہ ہی کرے گا اس میں جی ہم آگے چلتے ہیں سبق کی طرف کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور ہم نے کام کافی کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف التدلیس سکوت خطی کی اقسام تھی اس میں پہلی قسم جو ہے وہ پہلی نہیں دوسری جو انواع ہے وہ مدلس ہے وہ حدیث جس کی تدلیس کی گئی وہ تدلیس بھی کہتے ہیں چھپا لینے کو اور دھوکہ دہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو تعریف کہتے ہیں لغت میں المدلس اسم مفعول مفعول من التدلیس تدلیس تدلیس ہے ہے اس میں و کتمان مخرول سے عن المشتری سامان کے عائد کو چھپا لینا مشتری سے و اصل تدلیسی مشتق من الدلس اور تدلیس کی اصل کیا ہے کہ یہ مشتق ہے الدل سے دلس کسے کہتے ہیں وہ ظلمت وہ اندھیرے کو کہتے ہیں او اختلاط و ظلام یا اندھیروں کا آپس میں رل مل جانا یعنی پے در پے اندھیرے کا محفل قاموس المدلس المدلسیتی ہی عال الواقفی عال الحدیثی ازلم امرہ گویا کہ المدلس جو تدلیس کرنے والا ہوتا ہے لتغتیتی ہی اپنی اپنے چھپا لینے کے باعث کس کے اوپر سے چھپا لینے کے باعث الواقف عال الحدیث وہ آدمی جو حدیث پر واقفیت حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یعنی طالب علم طالب حدیث کے اوپر اپنی چھپا لینے والی عادت کی وجہ سے اگ امرہ وہ اس طالب علم کے معاملے کو اس کی سمجھ بوجھ کو ازلما اندھیرے میں ڈال دیتا ہے اپنی اس چھپا لینے کی وجہ سے طالب حدیث کو کے معاملے کو وہ اندھیرے میں رکھ دیتا ہے فسار الحدیث ایسی حدیث جو ہے وہ مدلس ہو جاتی ہے اس حدیث کا نام ہم کیا رکھ دیتے ہیں مدلس اور اور ایسا کام کرنے والا وہ مدلس شہر تاریخ أي أن يستر المدلس العيب الذي في الإسناد يعني مدلس جو شطالي ان يستر ہونا چاہیے يستر ان يستر المد ان يست اچھا ان جو جیسے ان يستر المدلس العيب کہ کہ عیب کو جو مدلس ہے وہ چھپا لے فی الاسناد جو کہ اسناد کے اندر ہے وہ ہوا اور وہ کیا ہے سند سند کے اندر انکتا کا پایا جانا سند میں انکتا آ رہی تھی تو اس نے اس انکتا کو چھپانے کے لیے کیا کیا تجویز کی قطل مدلس شیخہ اب کیا کرتا ہے مدلس گرا دیتا ہے اپنے شیخ کو ویروی عام شیخی شیخی ہی اور روایت کر دیتا ہے اپنے شیخ کے بھی شیخ سے اختاہی حاضر حضرت اسقاطی اور ہیلا کیا کرتا ہے ہیلا کرتا ہے فی ہےقل استاد اس سکوت کو مخفی رکھنے میں ہیلا بھی کر لیتا ہے ظاہر اسناد اور ظاہر اسناد کو بہت اچھا بیان کر کے کرتا ہے بہت تعریف کرتا ہے اچھی اچھا رکھتا ہے اس کو اس طور سے کہ یراہو کہ وہم پڑ جائے الزی اس آدمی کو یراہو جو اس حدیث کو دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یعنی طالب علم اس کو کیا وہم ہو جائے بی ان نہ متصل ان کی یہ حدیث کو متصل ہے لا سخت ہی اس میں تو کوئی سکوت ہی نہیں ہے حالانکہ اس کے اندر سکوت ہوتا ہے لیکن کام وہ کیا کرتا ہے کہ حدیث کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کا حسن جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ یہ تو اس حدیث جو ہے وہ اس کے اندر سکوت ہوا ہوا ہے جی افسان تدلیس تدلیس کی دو قسمیں ہیں قسمان ہما دونوں کیا ہیں تدلیس الاسناد و تدلیس الشیو اچھا جی پہلی تدلیس الاسناد لقد عرف علماء الحدیث من التدليس بتعریفات مختلفة البتہ علماء علماء حدیث نے تعریف کیا ہے اس نوع تدلیس کی اس نوع کی مختلف تعریفات کے ساتھ بس اختاروں اور میں اختیار کرتا ہوں و ادب جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ باریک ہے <clears throat> فی نظری میرے خیال میں وہ تعریف المامعین ابی بکری اور وہ کون سے دو امام ہیں جن کی تعریف ہے ابو بکر احمد بن عامر البزار و الحسن بن الخطان یہ ان دونوں کی تعریف ہیں وہ تعریف ہوا وہ یہ ہے عبارت تھوڑی سی مشکل ہے مشکل نہیں ہے وہ ہے گنجلک سی ہے الگ الگ سمجھ لیے گا ائیر ویئر راوی راوی روایت کرے عام من اس آدمی سے قد سمع منہ جس سے اس نے سنا ہے سما کیا ہے ماں لم یسما ہو یہ جو ماں ہے نا اس کو اس اس کو سمیا کا مفول نہیں بنانا اس کو یرویہ کا مفول بنانا ہے پھر بات سمجھ میں آئے گی یرویہ راوی راوی روایت کرے آمن سمیا منہ اس شیخ سے یا اس شخص سے جس سے اس نے حدیثوں کا سما کیا ہوا ہے لیکن اب جب وہ روایت کر رہا ہے تو ایرویہ ماں اس روایت کو وہ روایت بیان کر رہا ہے کہ کہ لم یسما جس نے جی- جس روایت کو اس اس نے شیخ سے نہیں سنا ہوگا من غیر بغیر ذکر کیے اس بات کا انہو منہو کہ میں نے اس سے یہ بات سنی ہے یعنی یہ میں نے براہ راست سنی نہیں ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہی نہیں ہے یہ میں نے براہ راست سنی ہے اس کو وہ ذکر نہیں کرتا اب اس تاریخ کو میں دوبارہ بیان کروں گا لیکن اب میں اس کی پہلے وضاحت کروں گا پھر اس تاریخ کے لفظی تک میں ہم دوبارہ جائیں گے ایک راوی ہیں وہ اپنے شیخ سے بہت ساری احادیث سن چکے ہوئے ہیں اکثر سما کرتے رہتے ہیں لیکن ایک خاص حدیث انہوں نے اپنے اس شیخ سے نہیں سنی ہوئی لیکن اس شیخ سے اس حدیث کو روایت کر دیتے ہیں باوجود یہ کہ انہوں نے یہ والی روایت اپنے شہر سے نہیں سنی لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات اپنے شہر سے سنی ہوئی تھی اب انہوں نے کہا کہ اس روایت کے اندر کوئی آ رہی تھی مسئلہ کوئی کوئی کوئی سفا ہونے کا مسئلہ آ رہا تھا تو کیا کریں اس نے کہا کہ میں نے ان شیخ سے بہت ساری احادیث اور بھی روایت تو کی ہوئی جو کہ میں نے براہ راست سنی ہے چلو یہ نہیں سنی ہوئی لیکن لوگوں کو تو معلوم یہی ہوگا تو انہوں نے اس کو بھی اس روایت کو بھی اسی شہر سے ذکر کر دیا حالانکہ اس شعر سے یہ والی مخصوص روایت انہوں نے نہیں سنی تھی دوبارہ تعریف کی طرف آئیے راوی روایت کرے اپنے سے قد منہو جس سے وہ سنتے رہتے تھے بہت ساری حادیث سنی ہوئی تھی ما مفعول بن رہا ہے یروی کا کہ وہ روایت راوی روایت کر رہا ہے ما ایسی حدیث کو کہ لم یسمع منہو کہ جو انہوں نے نہیں سنی تھی اپنے اس شیخ سے من غیری ایوب کرا اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ کہیں ذکر نہیں کیا انہو سمعہو منہو کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے لفظ سماعت کا ذکر نہیں کیا آن آن کا ذکر کر دیا تو سراحت کے ساتھ اس کا بھی ذکر نہیں کیا ہوتا کہ میں نے یہ سن اپنے شیخ سے سنا ہے آگے چلیں شرفت تعریف تعریف کی شرح فمانا حل تعریفی اس تعریف کا معنی یہ ہے ان تدلیس الاسنادی کہ اسناد کے اندر جو تدلیس ہوتی ہے یا اسناد کی تدلیس وہ یہ ہے ان یروی الراوی عن شیخ کہ راوی روایت کرے ایسے شیخ سے قد سمع منہ بعض الاحادیث کہ اس شیخ سے اس نے بعض احادیث تو سنی ہیں لیکن هذا الحدیث الذي دلسه لیکن وہ حدیث جس کے اندر وہ تدلیس کر رہا ہے لم يسمع لم يسمعه منه اس راوی نے یہ والی حدیث جو ہے وہ اپنے اس شہر سے تو نہیں سنی ہوئی وہ انما سمیا حالانکہ اس نے کیا سوائے اس کے نہیں کہ اس نے تو اس حدیث کو سنا ہے من شیخ آخر آن دوسرے شہر سے جو اس کا شیخ تھا فیوس سے تو ظالی کا شیخ پر اس, اس راوی نے کیا کیا کہ اس شیخ کو جو اس کا براہ راست استاد تھا اس کو گرا دیا وہ یروی اور اس تدلیس والی روایت کو بیان کر دیا یعنی شیخ الاولی آگے والے پہلے والے شیخ سے بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ مختمل جو احتمال رکھتا تھا لسما کا سما کا یا, یا اس جیسے الفاظ کا احتمال رکھنے والے لفظ کے ساتھ اس نے روایت کو بیان کر دیا کا قالا او عن جیسا کہ لفظ قالا کہ کہا اس نے انہوں نے کہا یا عن کیا لفظ استعمال کر دیا لیو ہیما تاکہ وہ اس لیو ہیما غیر تاکہ وہ دوسروں کے ہاں، اپنے کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس بات کا وہم ڈال دے انہوں سمے کہ میں نے یعنی اس آدمی نے براہ راست اس شہر سے یہ حدیث سنی ہے اس دوسروں دوسرے لوگوں کے اندر اس بات کا وہم ڈالنے کے لیے وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے ایسے سیغے استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر براہ راست سما کا لفظ نہیں آتا کالا یا آن کا لفظ آ جاتا ہے لیکن لا سا لیکن وہ تصریح نہیں کرتا بھی انہو اس بات کی کہ سمیا یہ حدیث میں نے خود براہ راست سنی ہے سننے کا لفظ نہیں استعمال کرتا کالا کا لفظ کہہ دیتا ہے کہ کہا انہوں نے فلا یقول بس وہ نہیں کہتا کہ میں نے سنا او حد جیسا نہیں یا یوں کہے کہ حدیث بیان کی انہوں اس نے مجھ سے حدیث بیان کی یوں نہیں کہتا حتی لا یقین اقدام تاکہ وہ جھوٹا نہ بن جائے بزالی کا اس گفتگو کے ساتھ او اکثر پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس وہ راوی یا وہ شیخ جس کو اس نے گرایا ہوتا ہے وہ کبھی ہی ایک ہوتا ہے اور کبھی وہ ایک سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو دو کو اسکپ کر دیا یا ایک کو اور پھر اسے آگے والے سے روایت جوڑ دی بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے الفر کو بین ہو الخفی اب اسال خفی اور تدلیس اس کے درمیان کیا فرق ہے قال ابو الحسن بن القطان بعد ذکری کی تاریخ سابقی اپنی اپنی تاریخ سابق کو ذکر کرنے کے بعد ابو الحسن بن القطان کیا کہتے ہیں والفرق بینہ و بین الارسال ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے ان الارسال روایته عمن لم يسمع منه کہ ارسال کہتے ہیں روایت کرنا راوی کا اس شیخ سے جس سے اس نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں ہے وہ اضاف ازالی کا اور اس کی وضاحت یہ ہے امن کل من المدلسی والمرسلی مدلس اور مرسل جو ہوتے ہیں وہ دونوں کیا کرتے ہیں ارسالا خفین وہ ارسال کر رہے ہوتے ہیں والمرسلی ارسالا خفین یعنی وہ مرسل جو ارسال خفی کر رہا ہوتا ہے وہ اور مدلس یہ دونوں یہ دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں یروی عن شیخن وہ ایسے شیخ سے روایت کرتے ہیں ایسی چیز تھی کہ لم یسما ماہ جس سے انہوں نے سنا نہیں ہوتا بے لفظ ایسے لفظ کے ساتھ یا کہ جس سے احتمال ہو سما کا یا سما جیسے اور الفاظ کا احتمال ہو لیکن مدلس ہے لیکن پھر فرق کہاں آتا ہے مدلس جو ہوتا ہے قد شیخی احادیث ہے کہ مدلس نے پھر بھی اس شیخ سے ایسی احادیث ضرور سنی ہوتی ہیں غیر الطی دلہ صاحب ان احادیث کے علاوہ جس کے اندر اس نے تدلیس کی ہوئی ہے اس ان احادیث کے علاوہ اور احادیث پھر بھی مدلس نے اس شیخ سے سنی ہوئی ہوتی ہیں عالحہ جبکہ ان المرسلہ جو مرسل ہوتا ہے جو ارسال خفی کر رہا ہوتا ہے لم یسما من ذالک شیخ ابدن اس نے اس شیخ سے کبھی بھی کچھ نہیں سنا ہوتا لل احادیث اللہ ارسلہ نہ وہ احادیث جس کو وہ ارسال کر رہا ہے ولا اور نہ ہی اس مرسل احادیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث لاکن نہ ہو لیکن صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ راوی رہو اور لقیہ ہو اس نے اس شیخ کا زمانہ جو ہے وہ پایا ہوتا ہے اس کا معاصر ہوتا ہے یا اس سے ملاقات کی ہوئی ہوتی ہے تو صرف ارسال خطی اور مدلس میں یہ فرق ہے کہ دونوں ہی اس شیخ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس روایت کو اس شیخ سے نہیں سنا ہوتا لیکن مدلس نے یہ روایت تو نہیں سنی ہوتی لیکن اس کے علاوہ اور دوسری روایات سنی ہوتی ہیں جبکہ مرسل نے نہ یہ روایت نہ کوئی اور روایت کچھ بھی نہیں سنا ہوتا صرف اپنے شیخ کا زمانہ پایا ہوتا ہے یا ملاقات کی ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے مثال ما اخرجه الى فضا علی خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين أسقط ابن عيينة اثنين <clears throat> بينه وبين الزهري مثال سے بات هذه مثال کون سی ہے کہ جس کو حاکم نے جس کی تخریج کی ہے اپنی صنعت کے ساتھ علی بن خشرم کی طرف روایت کرتے ہوئے قالا وہ کہتے ہیں کہ لنا ابن عینا کہ ہمیں ابن عینا نے یہ حدیث بیان کی ہے اور ابن عینا نے زہری آگے آن کا لفظ بیان کر دیا کہ ابن عینا نے کہاں سے نقل کی ہے زہری سے اچھا جب ابن عینا نے حدیث بیان کرتے ہوئے آنی زہری کا لفظ استعمال کیا فقیر یا لہو تو پھر پوچھا ابن اوینا سے من آپ جو عن زہری کہہ رہے ہیں تو کیا آپ نے براہ راست سنا تھا زہری سے فقالا تو انہوں نے جواب دیا کس نے ابن اوینا نے لا میں نے تو نہیں سنا زہری سے حالانکہ روایت میں کیا کہہ رہے ہیں قال لنا ابن اوینا عن زہری لیکن پھر انہوں نے جب سراہتن پوچھا تو جواب دیا کہ لا ولا ممن آگ اور نہ ہی اس سے میں روایت کرتا ہوں جنہوں نے زہری سے سنا <clears throat> کہ زہری نے جن سے سنا یعنی زہری نہ میں نے زہری سے سنا نہ زہری کے شیخ سے سنا میں نے تو دونوں سے نہیں سنا ہوا تو حدثنی اصل میں حدیث کیا ہے پھر خود ابن وینا کہتے ہیں حد دس عبد الرزاق نے یہ حدیث بیان کی تھی مجھے اور عبد الرزاق نے لی تھی حدیث عن معمر معمر سے اور معمر نے یہ حدیث لی تھی زہری سے المثالی بس اس مثال کے اندر اص ابن اینا ابن اینا نے گرا دیا اس نئی دو کو کون سے دو کو و بین زہری جو ان کے اور زہری کے درمیان تھے تو اصل حدیث جو تھی وہ ابن عیرہ نے لی تھی کن سے عبد الرزاق سے اور عبد الرزاق نے لی تھی مامر سے اور پھر مامر نے لی تھی زہری سے تو اب ابن عیرہ نے کیا کیا عبد الرزاق کو بھی بیچ میں سے اس کو گرا دیا اور مامر کو بھی گرا دیا اور ابن ابنہ نے براہ راست زہری سے اس صنعت کو ذکر کر دیا تو یہ تدلیس کی مثال ہے <clears throat> دوسری قسم ہے تدلیس کی تدلیس النوع من التدلیس هو في ہوا فی من انواع تدلیس الاسناد اصل میں یہ جو تدلیس کی قسم ہے یہ تدلیس اسناد کی ایک نوع ہے اور وہ کیا ہے تعریف اس کی یہ ہے ہوا روایت الراوی عن شیخی ہی راوی کا روایت کرنا اپنے شیخ سے ثم اسقاط راوی ضعیفن پھر ایک ضعیف راوی کو گرا دینا بین سفا دو دو راویوں کے درمیان میں سے احد حمل آخر بہن طور کے ایک صحیح یعنی راوی نے دوسرے راوی کو کو پایا یعنی اس سے اس کی براہ راست ملاقات بھی ہوئی ہوئی تھی یعنی دو سفا راوی ہیں ان کے درمیان میں ایک ضعیف راوی ہے لیکن یہ جو دو سفا راوی ہیں ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی تھی چنانچہ اس طور سے جب حدیث آتی ہے تو حدیث بیان کرنے والا بیچ میں سے اس ضعیف راوی کو نکال دیتا ہے اور دونوں جو سکھا راوی ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی تدلیس کی قسم ہے جسے تدلیس تصویر کہتے ہیں بصورت ازالی کا اور اس کی صورت یہ ہے ایروی حدیث شیخن شیخ سن کہ وہ راوی روایت کرتا ہے حدیث کی ایسے شیخ سے جو کہ ہے وزالی کا اور یہ جو سکا ہوتا ہے یروی ہی کسی حدیث کو روایت کر رہا ہوتا ہے عن عن ضعیف ضعیف ایک سے اور وہ ضعیف سے آگے سپا سے روایت کر رہا ہوتا ہے تو تو کیا ہوا سقا ضعیف فقہ یوں ہوا وہ یقین قطانی اور ہوتے ہیں یہ دو سفا لوگ قد لقی حمل آخر کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کر رکھی ہوتی ہے گویا کہ ایک ہی زمانے کے بھی لوگ اور ایک مقام کے لوگ ہوتے ہیں یہ مقام کے نہ بھی ہوں لیکن ایسی صورت ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار ملاقات کی ہوتی ہے فیوس کے تو ضعیف ضعیف تو عید راوی ہوتا ہے یہ گرا دیتا ہے ضعیف کو کون سا ضعیف الزیف ضعیفیفنت جو کہ دو سفا کے درمیان صنعت میں آ رہا تھا وہی جو عن شیخ ہی اور بنا دیتا ہے وہ اس اسناد کو شیخ سے عن عن شیخ شیخ فقہ سے فقہ عام صفت کے ساتھ اس کے سند کو بنا دیتا ہے عام صفت ثانی بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ محتمل جو کہ احتمال یعنی برابری کا یا براہ راست سند کا احتمال رکھتا ہو کسی ایسے لفظ کے ساتھ فیوسول اسناد کل صفات پس وہ برابر کر دیتا ہے ساری کی ساری سندوں کو صفا وہاضر نوع من تدلیسی شر انواع تدلیس تدلیس کی اقسام میں سے سب سے بری تدلیس ہے یہ کیوں لہنت لا ال معروف تدلیس جو سفا اول تھا وہ تو تدلیس کے ساتھ تو مشہور تھا ہی نہیں اور ہوا کیا واقف عالثی کا ذالی کا بعض و کہ جو طالب علم تھا جو صنعت پر واقف ہونا چاہتا تھا اس نے اس پہلے سقا کو پایا تدلیس کا مرتکب بعد تصویر جب اس نے بیچ میں سے ضعیف کو نکال دیا تو دکھنے میں تو یہی گمان ہوگا نا کہ اس سکا نے بیچ میں جو ہے وہ ضعیف کو حذف کر دیا اور اس اور براہ راست جو ہے وہ سکا سے سکا میں روایت کو منتقل کر دیا تو الزام جو ہے وہ سکا پر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ بہت غلط بات ہوگی کہ کیا کسی بیچ میں یا بعد میں آنے والے نے اور الزام اس سکا پر لگ گیا تو کیا ہوگا بےدی بہل واقفی غزالی کا بعض تصویر کی قدر آخر تو پائے گا اس حدیث کو طالب سمد اس طرح سے تصوریہ کے بعد کہ روایت کیا ہے اس کو آن سفاط آخرا سپاہ نے دوسرے سپاہ سے سیاح کم و پس بس وہ حکم لگا دے گا اس روایت پر بھی صحت کی وفی ہی غرر شدید حالانکہ اس میں تو بہت بڑا دھوکا تھا <clears throat> جی آگے اشہر منکانہ یہ فعلو ہو مشہور لوگ جو جنہوں نے ایسے کام کیے ہما وہ دو ہیں بقیت ابن الولید قال ابو مسحر کہ احادیث بقیت لیست نقیت کہ جو بقی کی احادیث ہیں وہ پاک صاف نہیں ہیں یعنی صحیح نہیں ہیں فکن منہا علا تقیت پس ہو جاؤ ان احادیث سے بچنے والے ان روایات سے اعلیٰ تقیت رکنے والے اور دوسرے کون ہیں الولی دبن مسلم اب مثال تدری سے تصویر کی مثال مارواہ ابن ابی حاتم فی الحال القول کہتے ہیں سمیت ابی میں نے اپنے والد سے سنا وزکر الحدیث الذي رواه اسحاق ابن راہوی عن بقیت حدثني ابو وهب بن الاسدی حسدی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث لا تحمد اسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه قال ابي هذا الحديث له امر قل من يفهمه اچھا وہ روایت جس کو ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے اپنی کتاب علل کے اندر کہتے ہیں کہ سنا میں نے اپنے والد سے کہ انہوں نے ذکر کیا ایک حدیث کو الزی رواہ اسحاق بن راہوے اس حدیث کو روایت کیا ہے اسحاق بن راہوے نے عن بقیہ بقیہ سے حدثنی بیان کیا بقیہ نے بیان کیا مجھے ابو وحب الاسدی نے عن نافع نافع سے عن ابن عمر انہوں نے ابن عمر سے کیا حدیث یہ ہے کہ لا تحمدو اسلام المرئی کسی آدمی کے اسلام کی تعریف اس وقت تک نہ کرو حتیٰ تعریف عقدت روک یہاں تک کہ اس کی اس کی اس کی اصل رائے کو معلوم نہ کر لو یعنی عقیدے کہ اس کے اصل عقیدے کو معلوم نہ کر لو تو ظاہری اسلام پر کسی کی کا اعتبار نہ کرو قال ابھی میرے والد نے پھر مجھے بعد میں بتایا کہ حدیث کے اندر ایک ایسی بات ہے کہ میت کم ہیں وہ لوگ جو اس اندر کی بات کو سمجھ سکیں وہ کیا بات ہے وہ تدلیس ہوئی ہے اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں وہ تدلیس راوی کیسے ہوئی ہے تدلیس سند روا حاضل حدیث اس حدیث کو روایت کیا تھا عبید اللہ بن عامر نے جو کہ صفا تھے عن اسحاق ابن ابی فروا انہوں نے روایت کیا تھا اسحاق ابن ابی فروا سے جو کہ ضعیف ہیں بیچ میں پھر اسحاق بن ابی فروا نے روایت کیا تھا نافے سے جو کہ صفا ہیں پھر نافع نے بیان کیا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آگے حضور علیہ السلام سے اچھا اب کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عامر جن کی کنیت ابو وہب ہے وہ اسدی اور وہ اسدی قبیلے کے ہیں فکن نہ بس بقیہ جو اس صنعت کے اندر آ رہے ہیں انہوں نے ان کی کنیت کو استعمال کیا ون الا بنی اسد اور نسب اور, اور, اور ان کی نہیں کنیت کسی نصب ان کا نصب بیان کیا بنی اسد کی طرف اور منسوخ کیا انہیں بنی اسد کی طرف کئی لا یفتنا لہو تاکہ ان کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کون ہیں اصل میں وہ مشہور تھے عبداللہ بن عبید اللہ بن عامر کے ساتھ لیکن چونکہ وہ عبید اللہ بن عامر جو ہیں وہ کیا تھے اسدی قبیلے سے تھے تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا بنی اسد کہہ کے پکار دیا حق کا ابن ابی فروا تھا تاکہ جب اسحاق ابن ابی فروا کو بسرو کر دیا جائے یعنی گرا دیا جائے جو کہ بیچ میں <coughs> وہ تھے تو لا سزا لگو تو معلوم نہ ہو پائے ان کے بارے میں یعنی اس طرف جو ہے وہ دھیان اور گمان نہ جائے <coughs> تصویر سے مراد برابری ہے برابری کہتے ہیں کہ ساری سندوں کو اچھا کر دینا بیچ میں سے ضعیف کو نکال دیا اور سپا کی روایت سپا سے کر دی تو گویا کہ سب سندیں برابر سب برابر سب ٹھیک ٹھاک ہو گئی سب لیول میں آ گئی اچھا جی اب دوبارہ اس روایت کی طرف آئیے مثال کو ذرا دوبارہ سمجھیے کہ بن جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں بقیہ سے بقیہ آگے روایت کر رہے ہیں ابو وہب الاسدی سے اور ابو وہب اسدی آگے بیان کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں نافع سے اور نافع ابن عمر انہوں نے کیا کیا کہ جی ہوا یہ کہ اب اب یہ جو تھے نا ابو وہب الاسدی ان کا اصل نام تھا عبید اللہ بن عامر لیکن اگر عبید اللہ بن عامر کا نام ذکر کرتے یہ روایت دوبارہ پڑھیے گا ما رواه ابن ابي حاتم في العلل قال سمعت ابي وذكر الحديث الذي رواه اسحاق بن راهوي عن بقيه حدثني ابو وهب بن الاسدي عن نافع یہ جو بیچ میں آیا نا ابو وحب ان کا اصل نام تھا عبید اللہ بن عامر اچھا اب عبید اللہ بن عامر کے بعد ایک اور جو راوی ہیں وہ کون ہیں اسحاق بن ابی فروا اسحاق بن راوی نا سو جائے گا وہ اس کے پیچھے کے ہیں اسحاق بن ابی مروا بیچ میں آ رہے ہیں جو فروا آ رہے ہیں جو کہ ضعیف اور وہ اس کے بعد پھر نافے آ رہے ہیں جو کہ قوی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ گرانا تو بیچ میں کس کو تھا اسحاق بن ابی فروا کو گرانا تھا جو کہ ضعیف تھے اب اگر اسحاق بن ابی فروا کو گرا دیتے اور پیچھے نام جو ہے وہ عبید اللہ ابن عامر رکھتے جو کہ مشہور ہیں تو لوگوں کو فوراً پتا چل جاتا کہ ان کی جو روایتیں ہیں وہ تو آگے منقول ہیں اسحاق بن ابی فروا سے تو یہ کون سی روایت ہے چنانچہ لوگوں کا دھیان اس طرف چلا جاتا انہوں نے کیا کیا عبید اللہ بن عامر کا نام ہی تبدیل کر کے ابو بہب الاسدی کر دیا یعنی تبدیل نہ کیا لیکن ان کا وہ غیر وہ نام مشہور وہ وہ غیر مشہور نام استعمال کر لیا جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں گیا اب جب وہ بیان کریں گے اسحاق بن ابی مروا جو کہ بیچ میں غریب ہیں یا ضعیف ہیں تو بھی ٹھیک اور اگر ان کو گرا دیں بیچ میں سے تو کسی کا دھیان اس طرف جائے گا نہیں کہ یہ حدیث بیچ میں منقطع ہے یا یا ہوئی بھی ہے جی بات سمجھ میں آ گئی ہے اس کی یہ اس مثال سے واضح ہوئی بات جی آگے چلتے ہیں تدلیس و شیوخ ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں شیوخ کی تدلیس جی بالکل یہ علم کی جو ہے وہ اس کی آگے وجوہات آ آ رہی ہیں کہ یہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہوا کرتی ہے اب یہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کیا بسا اوقات کسی کی نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ بھئی میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگلے کو میں نے ایک حدیث سنا کر اس کو قائل کرنا تھا لیکن وہ قائل نہیں ہوگا وہ اس طرح کی چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ دیکھ کر اب ضعیف ہونا بذات خود کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے اب ہم نے حدیث میں آگے پڑھیں گے پڑھا بھی ہے کہ ضعیف کسے کہتے ہیں عام لوگ ضعیف کا مطلب بہت غلط کہہ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی نیت یہ نہ ہو ان کی نیت یہ ہو کہ کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر میں تھوڑا سا تبدیلی کر دوں گا تو اس کا ایمان عقیدہ بچ جائے گا اور بھی اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن باہر کیا حدیث کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے بہرحال آگے اس کی بہت ساری وجوہات ابھی بتائیں گے وہ کیوں کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ تیسری قسم تدلیس و حديثا سمعه منه فیوسمیہ او یکنیہ او ینسبہ او یاسفہ بما لا یعرف بھی کئی لا یعرف وہ یہ ہے کہ راوی روایت کرے اپنے شیخ سے ایسی حدیث کی جس کو اس نے اس حدیث اس شیخ سے سنا ہے پس فیوسمیہ پس نام رکھ دے وہ اپنے شیخ کا او یکنیہ یا یا اس اس کو کی کنیت یعنی اپنے اپنے شیخ سے جسے اس نے حدیث بیان کی ہے اس روایت کی اس شیخ کو یا تو کنایتن کوئی نام دے دے یا کوئی اور نام رکھ دے ینسی بہو یا اس کی نسبت بیان کر دے حضرت حدیث بیان کرتے ہوئے یا اس کی کوئی وصف بیان کر دے ماں یہ سب چیزیں ایسی کہ لا اور بھی کہ جس سے وہ معروف ہی نہیں ہے کئی کیوں ایسا کرے لائے اور تاکہ اس کو پہچانا نہ جا سکے وہی مقبل والی بات ہوگی کہ ایسے اپنے استاد کے ایسے نام کو ذکر کرے جو معاشرے میں لوگوں میں مشہوری نہ ہو کنیت ہو گئی نصب سے ہو گیا کسی وصف کے ساتھ یا کوئی اور نام رکھ دے اس کا اور اس لیے تاکہ لوگ اس کو جانے نہ کہ اصل میں میں نے کس سے روایت بیان کی ہے اس کی مثال یا شرف تاریخ پہلے شرح آ گئی ائی رابی المدلس مدلس راوی روایت کر دیا شیخ شیخ سے حدیث ایسی حدیث کو سمع ہو منہ کہ اس نے اس کو اس شیخ سے سنا ہو یعنی لا یوجد اسقاط یعنی اس اس حدیث کے اس روایت کے اندر کوئی اسقاط نہیں پایا جا رہا ولا کو نہیں کوئی حضرت ہے کی تدریس شیوخ شیوخ کی تدریس کے اندر لیکن لیکن کیا بات پائی جاتی ہے یوجد تمویت و تغطیت تمویہ اور تغطیہ پایا جا رہا ہے لسم میں شیخ اپنے شیخ کے نام کا چھپانا تنویہ بھی چھپانا تو نہیں لیکن ملما سازی ایک, ایک, ایک اور انداز میں کسی چیز کو بیان کرنا یہ چیزیں اپنے شیخ کے نام کے ساتھ پائی جا رہی ہیں یا اس کی کنیت کے ساتھ یا اس کی نسبت کے ساتھ یا اس کی صفت کے ساتھ اچھا میں او او او کنیتی نسبتی صفتی جی ان چار چیزوں کو ذکر کرنے کے ذریعے سے ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے شیخ کا کوئی غیر معروف نام یا نسبت یا صفت کے ذریعے اس کا نام بیان کر کے اس شیخ کے اصل نام کو چھپا لینا یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اچھا بطو بطوری کا اور اس کی وضاحت یہ ہے ان یقون اسم شیخی کہ اس کا نام جو ہے یقون اچھا اس کا اس کی صورت یہ ہوگی کہ کیا ہوگا شیخ شیخ کا نام کیا ہے اب, اب اصل صورت بتا رہے ہیں کہ نام کیا ہے اور عدیت کس طرح سے ہوتی ہے شیخ کی کہ کوئی حدیث ہے جس کے اندر شیخ کا نام آ رہا ہے محمود بن احمد الفحان اور ان کی کنیت ابو پر آ رہی ہے اور نسبت فحان کا علاقے ہونے کی وجہ سے نسبت ان کی یہ ہے اور ان کی صفات یہ ہے کہ یہ ہوا کہ سید ان کی داڑھی ہے اچھا المدلس اب مدلس آتا ہے فیقول اور یوں میں حدیث بیان کرتا ہوں حدیث بیان کی مجھے کس نے ابن احمد نے اچھا اب نام اصل میں کیا تھا محمود بن احمد الطحان اب وہ محمود کا نام حذف کر دیتا ہے اور صرف کہہ دیتا ہے کہ ابن احمد نے مجھے حدیث بیان کی او یا کہتا ہے ابو سہیل ابو سہیل نے مجھے بیان کی حالانکہ وہ مشہور کو نہیں ہے ابو حفظ کی اس کی حفظ بھی اس کا بیٹا تھا سہیل بھی اس کا بیٹا تھا لیکن مشہور وہ ابو حفظ کے نام سے تھا اپنے بیٹے کے نام سے مشہور تھا لیکن اس نے اس کے دوسرے بیٹے سہیل کے ساتھ کنیت وہ بیان کر دی کہ حجنی ابو سہیلین یا وہ کہتا حجنی محمود الحلبی وہ محمود جو کہ حلب کا تھا حالانکہ اس کے ساتھ وہ معروف نہیں ہے یا کہتا کہ ذلحیت البیضاء اس آدمی سے میں نے حدیث سنی جو کہ سفید داڑھی والا تھا اچھا فہدیر امور اب یہ سارے کے سارے امور تن سب شیخی اس شیخ پر تو منطبق ہو رہے ہیں اور یہ اس لیے ہیں کہ بے نسبت اس میں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور وہ ہوا ابن ابن احمد حقیقت حقیقت میں ابن احمد ہے ہی اور کنیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فہو ابو سہیل وہ ابو سہیل بھی ہے کیوں لنا سہیل ابن من ابنائی اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا سہیل بھی ہے او بالنسبتی او بالنسبتی للنسبہ یا پھر نسبت کرتے ہوئے اس روایت کی اس کے علاقے کے اعتبار کرتے ہوئے فهو حلبی اور پس وہ حلبی حلب کا رہنے والا ہے لیدنہو من مدینہ حلب اس لیے کہ وہ شہر مدینہ حلب کا ایک شہر ہے اس کا ساکن ہے وہ بالنسبتی لصفتی ہی اور یا پھر اس کی نسبت کرتے ہوئے وہ موصوف صفت کی طرف وہ اور وہ کیا ہے ذوریہ یقین بیضاء حقیقتا حقیقت میں وہ سفید داری والا تو ہے لیکن شیخ لا یعرف بین الناس بهذه الاسماء لیکن یہ شیخ ان اسماء کے ساتھ لوگوں میں معروف ہی نہیں ہے تو تسمیہ کے روپ اس کا نام رکھنا بہا اس اس طریقے کے ساتھ ان ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ نوہم من الاخفاء یہ اخفاء کی ایک قسم بن جائے گی وقت تدلیس ہی اس میں شیخ اور اپنے شیخ کے نام کی تدلیس کرنا کہلائے گا لہٰذا ہوا لذیذ یورید المدلس اور یہی تو وہ چیز ہے جس کو مدلس چاہ رہا ہوتا ہے کہ بہو کے وہ بیان کرتا ہے موصوف کرتا ہے اپنے شیخ کو بما ان صفات کے ساتھ بھی کہ جو معروف ہی نہیں ہے کئی تاکہ وہ شیخ پہچانا نہ جائے اور یہ کیوں دیکھیں یہ ایک چیز آگے چھوٹی عمر کا ہے وہ اس سے اب بیس سال چھوٹا ہے تو اب اس کو یا تو <laughs> شرم آ رہی ہے کہ استاد اتنے سے بیس سال چھوٹے کو بناؤں یا ممکن ہے کہ اگلے لوگ اعتبار نہ کریں یا اس وجہ سے بھی کہ لوگ ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے تو کسی کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے او غیر ذالی کا یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجہ حکم تدلیس تدلیس کا حکم کیا ہے اما تدلیس الاسناد فمکروہ الج بہت زیادہ مکروہ ہے ذمہ اکثر اکثر العلماء نے مذمت کی ہے وکانا شعبہ اشد بھی شعبہ جو تھے وہ سب سے زیادہ شدید تھے تجربے مذمت کرنے کے لہو اس طرح کی تدلیس کی فقال فیہی بس کہا ہے شعبہ نے تدریس کے اندر اقبال بہت ساری باتیں کہی ہیں مینا اس میں سے ایک یہ ہے تدریس تدریس جو ہے وہ جھوٹ کا بھائی ہے و تصویر دوسری قسم جو تدریس کی تھی جس میں بیچ میں سے ایک شیخ کو پورا ہی کر دیا جاتا ہے جو کہ ضعیف اور دو صفات کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے وہ والی تدریس بہو اشد اس میں تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے حتیٰ قال العراقی چنانچہ عراقی نے کہا ہے امام نے کہ اس طرح کی تدلیس جو ہے یہ تو عیب لگانے والی ہے فی من اس آدمی کے اندر مزہ لگو جو جان بوجھ کر اس جیسے کو کرتا ہے تو اس کے اوپر تو پھر یہ رد ہو سکتا ہے باقاعدہ اس کی حدیث پر جب جرا ہو جائے فضا لگ جائے عیب لگ جائے تو پھر وہ روایت جو ہے وہ وہ لی نہیں جا سکتی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کی روایت پر جو ہے وہ فضا ہو اما تدلیس الشیوخ جو تیسری قسم میں شیوخ کی تدلیس کرنا فقرہ حضر الاخر من تدلیس الاسناد تو تدلیس اسناد سے اس کی کراہت جو ہے وہ کم ہے لئے انہ تدلیس لم یسکت احدا کیونکہ اس جیسی تدلیس میں اس نے کسی کو گرایا نہیں ہے کم از کم شیخ کا نام تبدیل کر دیا اور نام رکھ دیا لیکن گرایا تو نہیں وَإِنَّمَا الْقَرَاهَةُ بِسَبَبِ تَذْرِيعِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ مروی عنہ یعنی شیخ جو ہے اس کی اس کو ضائع کرنے کے سبب سے یہ کراہت ہے ضائع کرنے سے مراد یعنی اس کو اس کو ظاہر ہی نہیں کیا لوگوں نے بتایا ہی نہیں تو گویا کہ وہ اس کا پتہ نہ چلا تو تجعی سے مراد ویسے تو لفظی ترجمہ ضائع کرنا ہوتا ہے لیکن آپ یہاں لفظی ترجمہ نہ کیجیے گا اس کو مخفی رکھنے کے سبب کہہ لیں معرفتی ہی آئی اور اس شیخ کے کی معرفت کے راستے کو مشکل بنا دینا توعی مشکل بنا دینا طریق معرفتی ہی اصل شیخ کی معرفت کے راستے کو سننے والے کے اب وہ تو اب اس میں بہت مشکل میں پڑ جائے گا کہ یہ بندہ ہے کون تو اس نے تو نام مشہور مشہور نام سے سنا ہوگا یہ غیر مشہور نام سے تو اس وجہ سے ان دو وجوہات کی پر کراہت تو ہے لیکن اخف ہے مختلف الحال کی کراہت ہی اور پھر اس کراہت کا حال مختلف ہو سکتا ہے بحسب الغرض الحامل علیہ اعتبار کرتے ہوئے اس غرض کا جو اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے یہ بس بات خیال رکھیے گا الحال وہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ و فکراہتی کراہت کے اندر حال جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے کہ حامی حا لے اعتبار اعتبار کرتے ہوئے جو غرض ہے اس طرح کے کام کرنے والے کی اس کی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کی غرض کیا تھی تو کراہت بھی مختلف ہو جاتی ہے اگر اس کی غرض ہی یہ تھی کہ اپنے آپ کو مشہور کرنا یا یا کوئی بھی ایسی غرض تھی تو پھر کراہت بھی بڑھتی جائے گی اور یا ذوق کو ختم کرنے کے لیے جو واقع اور کوئی اچھی نیت تھی تو پھر کراہت بھی کم ہو جائے گی یہ ایسی نیت تھی کہ جس سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا تو کراہت بھی کم ہو جائے گی اس میں جی مثال کس چیز کی گی جی جی یہ ہاں یہ اس میں مثال جی نے اچھا جی عن قول أبو بكر قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القضاء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني جی اس میں مثال اس کی ہے کہ ابو بکر بن مجاہد جو کہ میں قرآ میں سے ایک ہیں وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ بیان کیا ہمیں عبداللہ جو بیٹے ہیں ابی عبداللہ کے ابا بکر ابن ابی داود ہاں ارادہ انہوں نے کیا تھا اس سے ابو بکر بن ابی داود کا لیکن بیان کرتے ہوئے انہوں نے نام لے لیا عبداللہ بن ابی عبداللہ کا اب مشہور وہ کس سے تھے ابو بکر بن ابی داود اخرستانی لیکن انہوں نے ذکر لفظ جو ہے وہ بیان عبداللہ کا کر دیا تو اب اس سے ان کی کیا مقصد کیا تھا وہ تو وہی جانے لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک تدریس جو ہے وہ واضح ہوگی اچھا جی حکم تدلیس حکم تدلیس تدلیس کا حکم کیا ہے کہ اما تدریس الاسنادی کا مقرور ہوں یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا یہ ہو گیا ہمارا الاغراض الحامل اعلی تدلیس اب یہ وہ اغراض آ گئی جس کی وجہ سے اس شخص کی جو کہ تدریس کو کرتا ہے حامل عالت تدریس کی اغراض کیا ہوتی ہیں نمبر ایک الشیخ او غیر شیخ شیخ کا یا تو ضعیف ہونا یا اس کا غیر فکا ہونا تو اب اس کو روایت چاہیے ہوتی ہے کہ مناظرہ جیتنا ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو وہ اس غیر فقہ کو ہی بیچنے سے حضرت کر دیتا ہے اور اگر کسی صحیح وجہ سے کر رہا ہوتا ہے تو بھی پھر وہ اس کی اپنی وجہ نیک وجہ بھی کوئی ہو سکتی ہے لیکن واللہ عالم کہ اس نیک وجہ میں کسی دین کی حدیث اتنی بڑی چیز کے اندر تبدیلی کر دینا چاہیے صحیح ہوگا نمبر دو تاخر وفات شیخ کی شیخ کے وفات کا کا دیر سے ہونا بحیث اشارہ کا طالبہ سے سماعی منہ جماعت جاؤ بعد حضرت طالبی بحیث اشارہ کا طالبہ کے طالب جو ہے وہ جماعت ایک پوری جماعت جو اس راوی کے بعد آئی ہوتی ہے اس طالب کے بعد آئی ہوتی ہے طالب علم کے بعد آئی ہوتی ہے وہ سب شریف ہو جاتے ہیں اس شیخ سے سما کرنے میں اب اب شیخ نے اس نے جب شیخ سے پڑھا تھا تو شیخ کی عمر تھی اس وقت میں چالیس سال اور شیخ آگے اسی سال تک ان کی جو ہے وہ عمر رہی اب اب اٹھترویں سال میں جن لوگوں نے شیخ سے سما کیا ہوگا جو شاگرد بنے ہوں گے وہ سولہ سال کا ایک لڑکا تھا سولہ سال کے لڑکے نے اٹھتر سال کے ایک لڑکے اس استاد سے سما کیا حدیث کا اور اس شیخ نے اپنے شیخ سے سما کیا تھا جب شیخ اڑتالیس سال کا تھا اور یہ تھا اٹھائیس سال کا تو شیخ اور اس کے درمیان راوی کے درمیان بارہ سال کا فرق ہوا اب جب شیخ اٹھہتر کا ہوا تو یہ کتنے کا ہوگا ستر میں سے بارہ نکال دیں تو یہ ہوگا چھیاسٹھ سال کا اب چھیاسٹھ سال کا راوی جب روایت کرتا ہے اپنے شیخ سے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سولہ سال کا لڑکا بھی اسی شیخ سے روایت کر دیتا ہے تو اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میں چھیاسٹھ سال کا بوڑھا اپنے شیخ سے اپنے استاد سے جب روایت کرتا ہوں تو میرا ہم آسر جو ہے وہ سولہ سال کا لڑکا ہو خرچ بھی بہت آیا تھا نا عبادت میں تقوا میں ورا میں مقبولیت میں اور کئی چیزوں میں اب اللہ عالم کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو جائے لیکن یہ ایک وجہ ہوتی ہے اس کے بہائنڈ کیا وجہ ہے وہ تو ہم نہیں کچھ اندازہ لگا سکتے دلوں کے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں تأخر وفات شیخ شیخ کی وفات کا مؤخر ہونا بحیث شارکت طالبہ فی پالمای مین جماعت بعد حاضر طالب کہ ایک پوری جماعت جو ہے جو اس راوی کے بعد آئی ہوتی ہے وہ شریک ہو جاتی ہے اس اس اس طالب راوی کے ساتھ سما میں شیخ شیخ سے کے ساتھ سما میں اس کے ساتھ یہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جی سمجھ میں آگے یہ بات آگے چلی دوسری وجہ ہے تاخر یہ تو ہوگی تیسری سیغر سے شہر تھی شیخ کے عمر کا چھوٹا ہونا بحیث یقون اصغر من الراوی عنہ کہ وہ روایت کرنے والے راوی سے اس حدیث کی روایت کرنے والے سے بھی وہ چھوٹا ہو تو چھوٹا ہونا بھی بتا اوقات اگلے کو جو ہے وہ کہتے ہیں وہ اسی سال کا ہو اور اس نے بیس سال کا ہو تو یہ یہ چیز بھی اس کو بعض اوقات پریشان کرتی ہے کثرت الروایت یعنی شیخ فلاح یحب الاقسارہ من ذکری من ذکری من ذكر على على صورة صورة واحدة کثرۃ روایت یعنی شیخ شیخ سے کثرت روایت بہت زیادہ اس شیخ سے اس میں بہت زیادہ روایتیں بیان کی ہوئی ہیں صلاحیب الختارا اب یہ پسند نہیں کر رہا ہوتا اس کثرت کو من ذکر اس من ایک ایسے نام کے ساتھ کے ذکر کرنے کے ساتھ صورت واحد ایک ہی صورت کے ساتھ یعنی میری میرے میرے میں ایک شیخ ہوں اور میں احادیث کی روایت کر رہا ہوں ڈیڑھ سو احادیث اور ساری ڈیڑھ سو کی ڈیڑھ سو احادیث میں ایک ہی شیخ ہے میرا تو اس کو یہ چیز بھی بسا اوقات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کہ میں ایک ہی نام کے ساتھ بار بار ذکر کر رہا ہوں تو کوئی مختلف نام ہو تاکہ معلوم ہو کہ میں کئی سارے شیخ شیوخ سے کئی سارے میرے اساتذہ ہیں کیونکہ پہلے وقتوں میں یہ بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا کہ مختلف اساتذہ ہیں مختلف شیوخ ہیں اور ظاہری بات ہے ہر شیخ کی اپنی صنعت اپنی اس کی ایک تنوع ہوتا تھا تو یہ بتاؤ بسا اوقات کا بن جاتی ہے اچھا جی آگے جی یہ یہ چار بجے ہوگی اور اغراض الحاملہ یہ ہم کل پڑھیں گے کیونکہ آپ لوگ کا وقت قریب ہو گیا اور خیر سبق تو تھوڑا ہی ہے لیکن انشاءاللہ کل یہ مکمل کر لیں گے اور آگے بھی پڑھ لیں گے کوئی بات رہ گئی ہو تو پوچھنے والی پوچھ لیجیے گا باقی انشاءاللہ کل یہاں سے آگے کل کیسی ٹائمنگ آٹھ بجے ہی ٹھیک ہے کروا دیں مکمل سبق وقت پھر کیا کریں گے اچھا سبق نہیں آ گیا آپ کا ٹھیک ہے چلیں پھر تو چلتے ہیں آگے الفراز الحاملہ تو اعلیٰ تبلیف اسنادی فن کی تدریس کی جو چار وجوہات تھیں وہ آ گئیں اور اسناد اسناد کی جو وجوہات ہیں وہ پانچ ہیں وہ یہ ہیں توہیم علو الاسنادی ای ان یوہم الناس ان اسنادہ عالم کہ وہم وہم پیدا کرنا یا ذہن پیدا کر دینا علو اسناد کا کہ میری سند بہت اونچی ہے جب بیچ میں سے ایک ایک شخص گر جائے گا تو سند اونچی ہو جائے گی ای یعنی ایوہم الناس کہ وہ وہم پیدا کر دیتا ہے لوگوں کو اس بات کا ان اسناد عالم کہ اس کی اسناد اونچی ہے سند اونچی ہے نمبر دو فوات شیء من الحدیث عن شیخ سمع منه الكثير کہ کوئی چیز کا فوت ہونا من الحدیثی حدیث میں سے عن شیخ شیخ سے سمع منه الكثير کہ اس شیخ سے بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے سنا ہوا ہے جس شیخ کے کی احادیث کو بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوا ہے اگر اس حدیث میں سے کوئی تھوڑی سی بھی کوئی عبارت کو کوئی لفظ کو کسی اعراب کو بھی آگے پیچھے کرے گا تو لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے اس نے کر دیا یہ تو صحیح نہیں ہے یوں حدیث تو آئی نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے شیخ اس کو بیچ میں سے گرا دے گا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ تو کوئی اور روایت ہے تو ممکن ہے اس روایت میں یوں کہا گیا ہو آپ نے دیکھو دو تین روایتیں ہوتی ہیں اس میں ایک روایت کے اندر یہ ہوتا ہے پھر اسی روایت کے اندر اضافے کے ساتھ اسی حدیث کے اندر کسی اور راویوں کی روایت کے ذریعے سے دو لفظوں کا اضافہ ہوا ہوا ہوتا ہے کسی میں دو لفظوں کی کمی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اگر کسی کے اندر کمی کرنی ہے فواق شہری میں حدیث حدیث کے اندر کوئی چیز ختم کرنی ہے فوت کرنی ہے نکالنی ہے تو وہ پھر اس بیچ میں سے اس شیخ کا نام جو ہے وہ نکال دیتا ہے مکمل طور سے تاکہ وہ اس کی صنعت ڈفرینٹ مختلف ہو جائے تو پھر لوگوں کو خیال ہے کہ ممکن ہے کہ اس صنعت میں یہ بات آئی ہوئی اور الصلاقت سلاسطولہ جو پہلی تین اغراض ہیں المت کی تجدید شیوخ شیوخ کی تجدید میں جو ہے وہ اس میں بھی تجزیس اسناد کے اندر بھی وجوہات تین پہلی پائی جاتی ہیں یعنی ذوق الشیخ یا تاخر الوفات یا سیور وجوہات اس میں بھی پائی جاتی ہیں اچھا جی اسباب الزم مدلس مدلس کے مذمت کے اسباب کیا ہیں تین بات ہے سب ممن لم یسما مین ظاہری بات ہے کہ وہمہ پیدا کرنا سما کا یعنی راوی کا سما کے بارے میں وہم پیدا کرنا ممن اس شخص کی جانب لم یسما مینو جس سے اس نے سما کیا ہی نہیں ہے اس طرح کی بات تو میں ایک نئی چیز بتا رہا ہوں میں ایہام ہوں ویسے تو مزاق مذاق ہے اور خیال یہ ہوگا کہ استماع کو منصوب کیوں کہا تو بسا اوقات مذافی جو ہے وہ یعنی اس کی ہم اس, کی ترکیب یوں تو نہیں کر سکیں گے لیکن یعنی کوئی فیل فائل ہو لیکن ایہام ہو میں ہو ضمیر جو ہے وہ فائل بن رہی ہے اور ایہام کو ایک فیل بنا لیں گے اگرچہ یہ وہ ہے مقدر ہے اور سما جو ہے مفول بن جائے گا اس لیے سما کو منسوخ کیا کہ ہو جو ہے وہ ایک فائل کا گلا کام کر رہا ہے کہ اس راگی کا وہن پیدا کر دینا سامعین کو سامعین جو سننے والے ہیں ممن ان لوگوں میں سے